فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود جب ابراهيم عليه السلام کا ڈر خوف جاتا رہا اور انہیں بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوت کے بارے میں کہنے سننے لگے یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے ان پر نہ لوٹایا جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے سامعین ونائتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مہمانوں کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو دہشت سمائی تھی ان کا حال کھل جانے پر وہ دور ہو گئی پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاں لڑکا ہونے کی خوشخبری بھی سن لی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتے قوم لود کی ہلاکت کے لیے بھیجے گئے ہیں تو آپ فرمانے لگے کہ اگر کسی بستی میں تین سو مؤمن ہوں کیا پھر بھی وہ بستی ہلاک کی جائے گی جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ نہیں پھر پوچھا کہ اگر چالیس اہل ایمان ہو جواب ملا پھر بھی نہیں دریافت کیا اگر تیس اہل ایمان ہو کہا گیا پھر بھی نہیں یہاں تک کہ تعداد گھٹاتے گھٹاتے پانچ کی بابت پوچھا فرشتوں نے یہی جواب دیا پھر ایک ہی کی نسبت سوال کیا اور یہی جواب ملا تو آپ نے فرمایا پھر اس بستی کو لوت علیہ السلام کی موجودگی میں تم کیسے ہلاک کرو گے فرشتوں نے کہا ہمیں وہاں لوت علیہ السلام کی موجودگی کا علم ہے انہیں اور ان کے اہل کو سوائے ان کی بیوی کے ہم بچا لیں گے جیسا کہ یہ بات سرین کبوت آیت نمبر بتیس میں ہے اب ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہوا اور آپ خاموش ہو گئے یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے ابراہیم علیہ السلام بردبار نرم دل اور رجوع رہنے والے تھے اس آیت کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بہترین صفتیں بیان فرمائی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو اور سفارش کے جواب میں فرمانے باری تعالیٰ ہوا کہ اب آپ اس سے چشم پوشی کیجیے اللہ کی قضا نافذ و جاری ہوگی اب عذاب آئے گا اور وہ لوٹایا نہ جائے گا